حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی صاحبزادی کے غسل کے بارے میں فرمایا تھا ان کی دائیں اطراف اور اعضائے وضو سے غسل شروع کریں سننے ابو داود حدیث نمبر 3145